حماد بن زید نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے اور ان سے حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری سند اور محمد بن مسنا نے بیان کیا کہا ہم سے یاہیا بن زید قطان نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے فاطمہ بنت منظر نے بیان کیا اور ان سے اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سوکن ہے اگر اپنے شوہر کی طرف سے ان چیزوں کے حاصل ہونے کی بھی داستانیں اسے سناؤں جو حقیقت میں میرا شوہر مجھے نہیں دیتا تو کیا اس میں کوئی حرج ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس پر فخر کرنے والا اس شخص جیسا ہے جو فریب کا جوڑا یعنی دوسرے کے کپڑے مانگ کر پہنے صحیح بخاری حدیث نمبر 5219